ابن سمان نے خبر دی انہیں سعید مقبری نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور امام بخاری نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبر دی ہمام سے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انسٹھ